إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال في موض آخر فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من صلاة وإصلاح ذات البين وخلق حسن وقال أيضا ألا أخبركم بأفضل درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات ذات البين البين فإن فساد هي اللہ داود اصلاح البین معذر بھائیوں اللہ رب العالمین ہی اکیلا پوری انسانیت کا خالق و مالک ہے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں رکھی جو معاشرے کی صلاح کے لیے اور جو انسانی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کی ذات کے اندر رکھا انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے کہ اکیلے انسان زندگی نہیں گزار سکتا اس کے لیے انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ لیے بغیر انسان کا زندگی گزارنا محال ہے جہاں انسان رہتے ہیں چند لوگ رہتے ہیں وہاں معاشرہ جنم لیتا ہے خاندان بنتے ہیں افراد ہوتے ہیں اور اس معاشرے میں افراد کے اندر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو جس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے یا اس طریقے سے اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اختلاف ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے لیکن شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو انسان اصلاح کی کوشش کرے اصلاح کتاب و سنت کے اندر بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی عبادت ہے پرانے مجید کے اندر ہمیں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان آپس میں مل جل کر کے رہے اختلافات کو دور کرے اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے لوگوں کے آپس میں تو ان کے درمیان انسان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر اصلاح پر کافی زور دیا ہے آج کے خطب جمعہ میں ہمارا جو موضوع وہی ہے کہ لوگوں کے درمیان انسان کو اصلاح کرنی چاہیے اسی مناسبت سے قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں ایک دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں ان آیتوں اور حدیثوں کے سامنے انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان اصلاح فرمائے اختلافات کو ختم کرے اور اس طریقے سے مل جل کر کے اتفاق و اتحاس کے ساتھ رہنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عامر رب العالمین اللہ رب العالمین نے اصلاح فرم اشاع فرمایا فتح اللہ و اسلح بینکم اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو یعنی اگر آپس میں اختلاف ہو جائے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے جیسے مثال دی جاتی ہے جب کئی برتن ایک ساتھ رہتے ہیں تو برتنوں سے ضرور آواز آ جاتی ہے جب کئی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے لیکن اس اختلاف کو ہوا دینا یا اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ شریعت کے اندر مضمون ہے اس لیے جب اختلاف ہو جائے فوراً انسان کو اصلاح کرنی چاہیے اور سارے اختلافات کو بھول کر کے انسان کو آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے تو اللہ رب العالمین نسایت کریمہ میں اسی بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تقوا ہوگا وہی لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا وہی لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرے گا اس طریقے سے ایک دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں اللہ رب العامر شاط ماتا ابن اخوا جو ایمان والے ہیں مومن ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں فاصل ابین کو لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اختلاف ہو جائے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے اور جو اختلاف ہے اس کا میدان بہت وسیع ہے کبھی ماں باپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے قبیلوں کے درمیان افراد کے درمیان معاشرے میں اور اس طریقے سے کبھی کبھی دو ملکوں کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں لہذا جہاں بھی اختلاف ہو اس اختلاف کو انسان کو حل کرنا چاہیے اسے دور کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ <clears throat> جس چیز سے شیطان کو ابلیس کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ہو جانا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس اپنے عرش کو اپنے تخت کو پانی پر سمندر پر بچھاتا ہے اور اس کے ہواری اور مواری اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا تو وہ ابلیش اس شخص کو اپنے زیادہ قریب کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے بیا بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیا کیونکہ اختلاف کرنے سے اور اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں آپس میں حسد ہوتا ہے بغض بڑھتا ہے آپس میں لڑائی ہوتی ہے عداوت ہوتی ہے اگر میاں بیوی کے درمیان ہے تو طلاق کی نوبت نوبت آ جاتی ہے ملکوں کے درمیان اختلاف ہے تو آپس میں جنگیں ہو جاتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں خاندانوں کے درمیان اختلاف ہے تو آپس میں نہ اتفاقی اور اس طریقے سے اختلاف اور اس طریقے سے حسد اور بغض اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں اس لیے شریعت کے اندر اس بات کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جہاں بھی اختلاف ہو جائے اسے انسان کو فوراً دور کرنا چاہیے جتنا جلدی انسان کرے گا اتنا زیادہ انسان کے لیے بہتر ہے تاخیر کرنے سے مسائل بڑے ہو جاتے ہیں جیسے انسان کے ایک گھر ہے اگر گھر کے اندر کوئی معمولی سی کوئی کمی رہ جائے یا کہیں پر چھت پھٹ جائے یا پانی گرنے لگے اگر آپ نے فون اصلاح کر لیا تو صحیح ہو جائے گا لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ پانی پورے چھت سے رسنا شروع ہو جائے گا اور پوری دیواریں چھت کی کمزور ہو جائیں گے دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے گاڑی کے اندر معمولی کام نکل آیا اگر آپ نے اس کی اصلاح کر لی درست کر لیا تو بڑے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے ورنہ دھیرے دھیرے وہ جو چھوٹا نقصان ہے بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسان کا جسم ہے جسم کے اندر ایک بیماری چھوٹی سی آتی ہے اگر انسان نے علاج نہیں کیا وہ بعد میں بیماری لا علاج بن جاتی ہے اور اس طریقے سے اسٹیج پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا کوئی علاج نہیں رہ جاتا ہے اس طریقے جب اختلاف ہو تو قبل اس کے کہ اختلاف بہت بڑی شکل بنا اختیار کر لے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس اختلاف کو دور کر لے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اختلاف ہونے سے خوش ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان دو خاندانوں اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اور مزہ لیتے ہیں ہنس ہنس کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس اختلاف کو ہوا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کو دور کر کیا جائے دور کرنے کے بجائے لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسئلے کو بڑا بنا دیتے ہیں اس لیے قبل اس کے کہ مسئلہ بڑا ہو جائے اور واپسی کی تمام راہیں بند ہو جائیں اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس اختلاف کو دور کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہی نمل مومن اخوا مومن بھائی بھائی ہیں فاصل ہو بینا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو لہذا اصلاح کرنا یہ ایمان کی علامت ہے یہ ایک بھائی کی کا تقاضا ہے اخوت کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو انسان دور کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اخوا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں فاصل ہو بینا اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو وہ تق اللہ تو رحم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اللہ ابامن تمہارے اوپر رحم فرمائے اس طریقے سے ایک دوسری آیت کے اللہ فرماتا ہے وہ جزا و سیاحت مصلحہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے ظلم کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو شریعت کے اندر اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کا بدلہ لے لے لیکن اتنا ہی بدلہ لے رہا جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو شریعت نے اختیار دیا کہ ایک تھپڑ اسے مار لے اگر وہ دو مارتا زیادہ مارتا ہے تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا فمن افا جس نے معاف کر دیا وہ اسلحہ اس نے اصلاح کر لی فضر اللہ ایسے آدمی کا اجر اللہ رب العامن پر ہے معاف کر دینا اصلاح کر لینا یہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے اور اللہ رب العامن پر جب اجر ہے تو اللہ رب العامن انسان کو بے حساب اجر دیتا ہے ان اللہ علیہ ظالمون ظالمین اللہ رب العامن ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کا جو حق اس سے زیادہ اگر لیتے ہیں تو یہ گویا کہ چیز ظلم کے اندر آ جاتی ہے کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اصلاح کرنے کی فضیلت بیان کی ہے اصلاح کرنے کی تاکید کی ہے معاف کرنے کی تاکید کی ہے کہ اگر انسان معاف کر دیتا ہے اصلاح کرتا ہے تو ایسے آدمی کا اللہ رب العالمین ہے اور ایک آیت اللہ نے کو سلو خیر کی سلو خیر ہے بھلائی ہے پورا کا پورا اصلاح کرنا بھلائی ہے سلو کے اندر اصلاح کے اندر کبھی شر نہیں ہو سکتا کبھی اس کے اندر برائی نہیں آ سکتی اصلاح یہ سراپا خیر ہے سراپا بھلائی ہے ان عنایتوں سے میں بات معلوم ہوئی کہ اگر کبھی ایسا اختلاف ہو جائے آپس میں تو انسان کو دور کر دینا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کر کے انسان کو اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر محبت محبت کا کی فضا باقی رہے اور لوگ بھائی چارگی باقی رہے اور اس طریقے سے آپس میں محبت کے باقی رہے اور اس طریقے سے لوگ آپس میں سیر و شکر ہو کر کے زندگی گزار سکیں جہاں قرآن کریم کے اندر ہمیں اس کی فضرت بیان کی گئی ہے حدیثوں کے اندر بھی ہمیں اس پر سختی سے زور دیا گیا ہے کہ انسان جب بھی اختلاف ہو جائے اسے دور کرے اللہ حتیب حیرات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی علیہ سے فرمایا ابن آدم وہ اصلاح ذات البین وہ خرقن حسن کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں کیا ایک نماز پڑھنے سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے سے کہ تین چیزوں کو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کیا ہے کیوں اس لیے کہ تینوں کا آپس میں تعلق ہے تینوں کو آپس تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک انسان اگر نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے تو ایسی نماز تو نماز پڑھنے سے اللہ اللہنڈس کا تعلق جڑتا ہے اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک اگر انسان ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرتا ہے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو لوگوں کے درمیان دوستی قائم رہتی ہے لوگوں کے درمیان جو ہے تعلقات قائم رہتے ہیں جیسے نماز پڑھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے ایسے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے اچھے اخلاق سے پیش آنے سے آپس کے اندر اصلاح ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپس کے تعلقات انسان کے بہتر رہتے ہیں اس لیے تینوں باتوں کو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے درمیان کیا تو نماز پڑھنے کے ساتھ اصلاح ذات البین یعنی لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے اس کو دور کرنے کے لیے معاشرے کے اندر جو اختلاف ہو خاندان کے اندر اختلاف ہو دو آدمی کسی جگہ کام کرتا اس کمپنی کے اندر اگر اختلاف ہو گیا یا اس طریقے سے جہاں بھی انسان رہتا ہے اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ایک لوگوں کو چاہیے کہ ان کو دور کرے ان کی اصلاح کرے بجائے اس کے کہ ہوا اختلاف کو ہوا دے اختلاف کو بھڑکائے اور اس سے خوش ہو اور اپنی روٹی سیکھے کہ ان کا اختلاف ہو جائے گا تو میرا مرتبہ بڑھ جائے گا میرا منصب بڑھ جائے گا میرے لیے زیادہ چانس ہوگا اور اس طریقے سے دونوں کے درمیان اختلاف بڑھانے کی کوشش کرے یہ اسلام کے اندر یہ مضمون عمل ہے اور اس طریقے سے شیطان کی اور ابلیس کی صفت ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہونے سے خوش ہوتا ہے نبی نے فرمایا نماز سے لوگوں کے درمیان اختلاف کو دور کرنے سے اور اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی افضل عمل نہیں ہے اس سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس طریقے سے اور یہ صحیح حدیث ہے اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کے حدیث کے اندر اللہ اخبیر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بے افضل من درجت سیام و سلاط و صدقہ نماز اور سلاد اور اس طریقے سے روزے اور صدقے سے زیادہ افضل والا عمل میں تمہیں نہ بتاؤں قالو بلا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے تمہارے نے فرمایا کہ اصلاح ذاتل بہن لوگوں کے درمیان اگر اصلاح ہو جائے اس کی اصلاح کر کی کوشش کرو اصلاح کرو یہ سب سے بہترین عمل ہے فساد ذات البین کا کیونکہ لوگوں کے درمیان اگر فساد آ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے دل, دل دین کو ختم کر دیتا ہے دین کو ختم کر دیتا ہے دین کو موڑ کر کے رکھ دیتا ہے جیسے اس طرح سے انسان اپنے بال کو مڑاتا ہے اس طریقے سے اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو گویا کی دین کو اس نے موڈ دیا ہے اور اس طریقے سے گویا کہ اس اس کی وجہ سے گویا کی دین ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں دبا علیکم داعلوما میں قبل تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں انہی بیماریوں میں سمارے میں نے فرمایا الحسد و حسد ہے اور بد کرنا ہے نفرت کرنا ہے یہ الحالقہ یہی چیز دین کو ختم کرنے والی ہے لا اقول تحلق الشعر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیز بالوں کو ختم کرنے والی ہے اللہ کن تحلق الدین لیکن یہ چیز انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہے دین کو موڑ کر کے رکھ دیتی ہے و اللہ دینشرے دی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے لا ترور جنت مینو تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکو گے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ ولا منو حتح تحابو اور تمہارے اندر ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو اللہ نبیکم کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے دلوں کے اندر چیز پیدا ہو اب السلام آپس میں اسلام کو عام کرو کیونکہ اسلام اختلافات کو دور کرتا ہے اور حسد کو دور کرتا ہے عداوت نفرت کو دور کرتا ہے اگر اختلاف ہو گیا ہے اور جو آدمی اسلام کے ذریعے شروعات کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے شریعت کے اندر بے حد اجر کا وعدہ کیا گیا ہے لہذا اختلاف کرنا یہ دین کو ختم کرنے کے مرادف ہے اور اختلاف کو دور کرنا دین کو قائم کرنے کی مثال دی گئی ہے قائم کرنے کے مرادف ہے اس لیے ایک بندے کو ایک انسان کو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اس طریقے سے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باب باب الجنت الجنت یوم الحسین والخمیس کی جنت کے دروازے ہر سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں فیغ فیغ سید فرول کل اب دن شرک و بلّہ شیا ہر اس بندے کی مفرت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے سب سے خطرناک جرم ہے سب سے بڑا سب سے دھرتی اور کائنات پر شرک سے بڑھ کر کے کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے شرک کرنے والے کے کو نہیں معاف کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اسے شرک کی سنگینی اور اس طریقے سے تباہ کاری کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر شرک کتنا بڑا گناہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہر اس بندے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے جو شرک نہیں کرتا ہے پھر مانوی نے فرمایا اللہ رجلن کانت بین ن بین آخی ہے شاہنا مگر ایک ایسا آدمی کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان اگر عداوت ہے اور نفرت اور دشمنی ہے اور ان دونوں نے آپس میں صلاح نہیں کیا ہے تو یہ کہا جاتا ہے انجرو حادین حتیٰ صلیحہ ان دونوں کو مہلت دے دو ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں صلاح کر لیں تین مرتبہ نبی نے فرمایا کہ تین مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو اگر اصلاح کر لیں گے تو ان کی مفرت کر دی جائے گی اور اصلاح نہیں کریں گے آپس میں اختلافات کو قائم رکھیں گے تو اس صورت میں ان کی مفرت نہیں کی جائے گی کس قدر سنگین جرم ہے میرے بھائیوں آپس میں اختلاف کرنا آپس میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے حسد اور بغض رکھنا کہ ایسے آدمی کی مفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ دونوں آپس میں اصلاح نہ کر لیں اصلاح کرنے کے بعد ان دونوں کی مفرت ہوتی ہے شرک کے ساتھ اس کو جوڑا گیا جیسے شرک کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہے ان دو جب تک آپس میں اصلاح نہ کر لیں اس وقت تک ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی مفرت نہیں کی جاتی اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح کرنا کیا ہے یہ شریعت کے اندر بہت ہی محبوب عمل ہے بہت بڑی عبادت ہے جس کا دین اسلام کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ میرے بھائیوں اصلاح کرنے کے لیے شریعت کے اندر جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دیا گیا ہے جھوٹ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا لیکن اصلاح کی خاطر میاں بیوی کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان یا اس طریقے سے معاشرے کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت شریعت کے اندر دی گئی حضرت میں کلسوم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سنا لئی بین الناس وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے فین می خیرن او یقول خیرن وہ کوئی خیر کی بات کہتا ہے یا اس طریقے سے جا کر کے اس کے سامنے اچھی بات بیان کرتا ہے یعنی ایسی بات کہتا ہے جس کے ذریعے سے دو لوگوں کے درمیان اتفاق ہو جائے اگرچہ اس آدمی نے بات نہیں کہی ہے جن دو لوگوں کے درمیان دشمنی ہے وہ جا کر کے کہتا ہے کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ تمہاری تعریف کرتا ہے تمہارے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے اور تمہارے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے ایسی باتیں جا کر کے کہتا ہے اگر کہ اس آدمی نے نہیں کہی ہے تو اس کو شریعت نے جھوٹ قرار نہیں دیا ہے جھوٹ اس لیے قرار نہیں دیا کہ اس کے ذریعے دونوں کے درمیان اصلاح ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان بھلائی قائم ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کس قدر میرے بھائیوں جھوٹ بولنا سخت جرم ہے لیکن اصلاح کی خاطر جھوٹ بولنے کو شریعت کے اندر باقاعدہ جائز قرار دیا گیا ہے اس طریقے سے میں کلوسوم ہی فرماتی ہیں کہ اسلام کے اندر تین چیزوں کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے تین چیزوں کے درمیان یا تین چیزوں میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے باقی کسی اور چیز کے اندر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے پہلے آپ نے کہ الحرب اگر لڑائی ہے مسلمان کی اور اس طریقے جو آدھا اسلام ہیں کفار اور مشرقین ہیں ان کے درمیان اگر لڑائی ہے تو اسے درمیان میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے مسلمانوں کے جذبات کو قائم رکھنے کے لیے یا اس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے استقامت پیدا کرنے کے لیے اور جوش جذبہ پیدا کرنے کے لیے انسان اس طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں ان کے حوصلے بلند ہوں اور یہ کہے کہ ان کو ہم نے مار گرایا یا ان کو شکست ہونے والی ہے یا اس طریقے سے جس سے فوجیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان حوصلہ بلند ہو اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ جس صورت میں لڑائی کے اندر جھوٹ بولنا انسان کے لیے جائز ہے دوسری نمبر دوسری چیز کیا اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے بھی شریعت نے یاد دی ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اور ہمارے بھی نے تیسری بات بتائی حدیث المرات ہو وہ حدیث المرات ذاتہ زوجہ کہ اس طریقے سے آدمی اپنے عورت سے جھوٹ بولے شوہر اپنی عورت سے اور عورت اپنے شوہر سے اگر جھوٹ بولتی ہے کس لیے تاکہ دونوں کے درمیان اتفاق برقرار رہے دونوں کے درمیان رشتہ نہ ٹوٹے دونوں کے درمیان طلاق اور خلاق کی نوبت نہ آئے دونوں ایک دوسرے کے سامنے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا کسی وجہ سے شوہر کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس نے کبھی نہیں کہی ہے تو یہ شریعت کے اندر اس کو جھوٹ نہیں کہا گیا ہے یہ عورت ایسی بات کہتی ہے شوہر کے تعلق سے محبت اور پیار کے تعلق سے جو اس نے کبھی سے پہلے بات نہیں کہی تھی لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ہمارے درمیان اصلاح ہو جائے اور اختلافات ختم ہو جائیں تو اس صورت میں اگر عورت یہ بات کہتی ہے یا مرد کہتا ہے تو اس کو شریعت کے اندر باقاعدہ جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ اسلام میرے بھائی اور دلوں کو جوڑتا ہے اسلام نفرت نہیں پیدا کرتا ہے اسلام نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے یا اس طریقے سے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے اسے انسان کو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور جب انسان دور کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی فضیلت بیان کی گئی تو لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چیز داخل ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان اختلافات کو دور کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستہ اپنانے کی توفیق دے بجائے اس کے کہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں اصلاح کو ہوا دیتے بڑھاتے ہیں اور چنگاری اور چنگاری کو اور جو ہے اس کے اندر آگ لگاتے ہیں اور زیادہ اختلافات کو لوگوں کے سامنے ان کے درمیان بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں یہ بہت سنگین جرم ہے میرے بھائیوں بہت سنگین جرم ہے شریعت کے اندر اور اسے دین کو ختم کر دینے والی بات کہا گیا کہ الحال کا یہ دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے اگر آپس میں لوگوں کے درمیان فساد ہے اور کوئی اس فساد کو ختم کرنے کے بجائے ان کے درمیان اس فساد کو اور بڑھاتا ہے اختلافات کو بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اس طریقے سے گویا کہ اس کے وہ وہ اس نے گویا کہ دین کو ختم کر دیا ہے لہذا اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس طریقے سے یہ یہ کسی کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آج کسی دوسرے کے ساتھ ہے تو آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آج ہم نے دوسروں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے درمیان بھی اگر اختلاف ہوگا تو ہمارے اختلافات کو بھی لوگ دور کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ انسان جو اصلاح کرتا ہے میرے بھائیوں اس کا دل سب سے پاک صاف ہوتا ہے اور اصلاح کرنے والے جس کے درمیان اصلاح کی جائے اس کو چاہیے کہ اصلاح کی کوششوں کو سراہے اور اسے اختلافات کو دور کرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں پہلے ہی سے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہی ہے اور ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا ہمارے درمیان کوشش مت کیجیے اب ہم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا انسان پہلے سے بات سوچ لیتا ہے ایسا انسان بہت برا انسان ہے جو انسان اس طریقے کے سویزم رکھتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے انسان کوشش کرے تو اصلاح کی کوشش کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے اور کتنی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان یہ سمجھتا تھا کبھی یہ دو لوگ آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتے ایک دفترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے لیکن اصلاح کی کوشش گئی کی گئی الحمد للہ اصلاح کی کوشش کامیاب ہوئی اور اس طریقے سے وہ سارے اختلافات دور ہو گئے دو میاں بیوی کے درمیان برسوں سے اختلافات چل رہے تھے سالوں سے اختلاف اختلاف چل رہا تھا کوئی ایک دوسرے کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھا اصلاح کی کوشش کی گئی الحمد للہ اصلاح ہوگی ان دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی کیونکہ محبت اور اخلاص اور اصلاحی انسان کی فطرت ہے اور اس طریقے سے انسان جی- جی- جی- جب باتیں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لیے مدد ہوتی ہے لہذا کبھی بھی انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے اختلاف کتنا بھی دور ہو جائے کتنا بھی سخت ہو جائے انسان کو چاہیے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے لہذا میرے بھائیوں یہ آج جو ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ آج آپ دیکھیں کہ ہر ہر یعنی خاندان کے اندر بھائی بھائی کے درمیان اور اس طریقے سے بہنوں کے درمیان آپس میں اس طرح کے اختلافات ہیں کئی کئی سال تک کئی کئی مہینوں تک انسان ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتا ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا اس کا اپنا بھائی ہے اور اس کا اپنا اپنی بہن ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان بات چیت نہیں ہے اور اس طریقے سے آپس میں اختلافات میرے آئیے کب انسان کی موت ہو جائے کب انسان دنیا سے چلا جائے کوئی انسان نہیں جانتا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اپنے خاندان بھائیوں سب کے ساتھ انسان کو مل جل کر رہنا چاہیے اور اگر کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو اختلافات ہو جائیں تو اختلافات کو انسان کو دور کر دینا چاہیے اور اس طریقے سے یہ اور اس کو ختم کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ہمیں اختلافات کو دور کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اصلاح فرمائے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اختلافات سے محفوظ رکھے اور اس طریقے سے اللہ اربامین ہمیں اپنے نبی کی دین اور سنتوں پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں جاری ہو اور وفات کے اللہ اربامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ضرورت الفردوس کے اندر جگہ نصیف ارمامین بارک اللہ علیہ القان شرفاندین ونفعني وإياكم بالآية الذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك بر الرحيم